کس شہر شاہ شیر دادا آمد احمد ہے یہ کس ہے شا شیر دادا آمد احمد گے مر بابا مدنی مر مدنی مرحبا عربی مرحبا بالا آمد آمد ہے یہ کون سے شی وال آمد آمد ہے شہنشاہ شاہ احمد آمد ہے ہر

بالا مد آمد آمد ہے شاہ سارا سارا آمد آمد ہے رے ہر بابا مر بابا مدبی مر بابا ہیں یہ حق کے حق دو تو ہم سو ہم جانے آئے ہیں یہ حق کے حد دو تو ہم سو ہم جانے آئے ہیں یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہری والا کی آمد آمد ہے یہ شاہ شاہ بولو آقا میں سب کتا شادی سارے گائے کے مب سے میں سب کتا شادی سائے یہ کون شیش رے پایا کالا یہ کون سے شہ والا کا آمد ہے کےشا درشا رامت رامد ہے

آمد آمد ہے یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا کی مدنی مرحبا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا تو کچھ یوں کہا یعنی میں نے جب حضور صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کے چہرے انور کو بغور دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے مرحبا یہ کور سے کی ہے یہ کس شہر والا کا نام نامد ہے آقا ارغ شہنشاہ والا کی آمد آمد ایک حضرت زقوان تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ سورج کی دھوپ چاند کی چاندنی میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا یہ اس لیے اپنی جامع جگمگانے جائے ہے چمک سے اپنی جامع جگمگانے جائے ہے حق سے اپنی یہ پوچھے بسانے آئے ہیں حق سے اپنی یہ پوچھے بسانے آئے ہیں یہ کون سے شہر والا آمد ہے یہ سو شاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان تو یہ تھی بدن تو بدن میرے آقا کے کپڑوں پر بھی کبھی نہ مکھی بیٹھی نہ کپڑوں میں کبھی جوئے پڑی نہ کبھی کھٹبل نہ مچھر نے آپ کو کاٹا یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد آمد آمد یہ یہ اس شہنشاہ والا ہے اس شہنشاہ شاہ آمد آمد ہے رد گرتے پڑھ تو کوسی بے لگانے آمد ہے کون سے شہے والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہن شاہ والا کی آمد آمد ہے یہ اس شہن شاہ والا کی آمد آمد ہے کہ حضرت معوض رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں میرے آقا اپنا لعاب شفا ان کے ان کے ہاتھ پر ملتے ہیں اور ٹوٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیتے ہیں یہ اس شہنشاہ آمد آمد ہے یہ اس شہنشاہ مت رامت رامت ہے آقا

سارے سارے آمد آمد ہے پر ہا بہا باملی برہ بلا متلی برہا بلا غریب کے بس میں عمل بھرم بھرم سے یہ اس کا بنانے آئے ہیں یہ کون سے والا والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے پلا

کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندہ تھا یہ کیفیت دیکھ کر آپ سے رہا نہ گئے آپ گھر تشریف لے گئے جا کر اپنی زوجہ سے فرمایا گھر میں کچھ کھانے کو ہے عرض کی کہ ایک سا جو ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے گھر میں کہا کہ ایک سا جو کا آٹا گوندو گھر میں بکری کا بچہ تھا کہا میں اس کو کاٹتا انہوں نے بکری کا بچہ کاٹا اس کی گوشت کے ٹکڑے کیے کہا یہ روٹی اور گوشت کا سالن وغیرہ بنا کر ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھلائیں گے میرے آقا کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بنا تھا خندق کا موقع ہے غزوہ خندق جانے لگے تو آپ کی سوچا محترمہ نے عرض کی دیکھیے کھانا کم ہے زیادہ لوگوں کو مت لائیے گا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو آپ کے ساتھ چند ایک صحابہ ہو بس حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ لوٹے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب جا کر عرض کیا آقا گھر میں ایک سار جو کا آٹا بنایا ہے روٹی بنا کر اس طرح بکری کا بچہ کاٹ کر کچھ سالن وغیرہ تیار کیا ہے آپ اور چند صحابہ آ جائیں کھانا کھا لیں میرے آقا صلی اللہ علیہ جابر نے اپنے گھر پر دعوت کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ میں نے پڑھا نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں نہ نہ پڑھا نہیں ہے میں نے صحابی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ وہ فرمایا دیکھو جب تک میں آؤں نہیں روٹیاں بنانا نہیں اسی طرح کا نہیں آٹا گوندنا نہیں روٹی آٹا گوندنا نہیں اور ہنڈیا اتارنا نہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس آٹے میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا اور برکت کی دعا کر دی اور ہنڈیا میں بھی اپنا لعاب مبارک ڈال دیا اور برکت کی دعا کر دی لعاب مبارک ڈال دیا اور پھر فرمایا کہ اب بنانا شروع کرو روٹیاں بنتی گئی سب کھاتے گئے روٹیاں بنتی گئی سب کھاتے گئے ایک ہزار ایک ہزار صحابہ کرام علیہ مردوان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا روٹیاں کے آٹا وہیں اور سالن کے تھا پکایا بھی دو عورتوں نے یہ تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موجزہ میرے آقا کی بھوک میرے آقا کی مشقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آقا کا معجزہ اللہ تعالی نے میرے آقا کے لعاب دان میں ایسی شفا عطا فرمائی تھی کہ یہ کسی مریض کو لگاتے تو مریض کی بیماری دور ہو جاتی کسی شے میں ڈال دیتے تو شے میں برکت ہو جایا کرتی تھی اس شہن شاہ وعدہ کی آمد آمد ہے یہ اس کے شہر شاہ وعدہ کی آمد آمد ہے آقا مرغا

پھر آقا فرماتے میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جنہیں ان کو گناہوں نے ہلاک کر دیا یہ اس چائے والا کی عام عداوت ہے جو رو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے جبری جا کے پوچھو میرے ابھی کو کیا غم ہے جبریل امین عرض کرتے ہیں تو ارشاد فرماتا ہے جبریل میری امت یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جو پیارے جو جو اپنے امت کے لیے روتے تھے جنہیں اپنی امت سے بہت محبت تھی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ جب ماں باپ کے نافرمان جہنم میں جلائے جا رہے ہوں گے ان کی چیخوں کی پکار سن کر میرے آقا ان کے لیے جب سفارش فرمائیں گے تو اللہ فرمائے گا اے حبیب انہوں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے انہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کی ہیں جب تک ان کے ماں باپ انہیں معاف نہیں کریں گے انہیں معافی نہیں ملے گی میں روایت کا مضمون عرض کر رہا ہوں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ماں باپ کے بعد تشریف لے جاتے جو جنت میں میرے آقا ان کے ماں باپ سے کچھ ارشاد فرماتے ماں باپ کہتے آقا انہوں نے ہمیں بہت ستایا تھا ہم انہیں کیسے معاف کر دے بہت ستایا تھا آقا نے فرمایا ایک بار آ کے کا کیا حال ہے میرے آقا صلی اللہ جب ماں باپ آ کر دیکھیں گے آگ میں جل رہے ان کا حال برا ہے معاف کیا اللہ تبارک تعالی ماں باپ کی معافی کے بعد انہیں معاف فرما دے گا اور آقا کی شفاعت سے انہیں جنت عطا کی جائے گی یہ اس یہ اس بالا کی آمد آمد ہے کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا ہزار جان پیدا نرم نرم پاؤں پہ پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا کہیں گے اور نبی سب غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے سبھی رسول سنا دے آدے ہے نانا کا یہ کچھ سنا دے آئے ہیں یہ کون سے چڑے والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے چڑے والا کی آمد آمد ہے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے ہے کتاب حضرت موسیٰ میں باسپ ہے ان کے موسیٰ میں باسپ ہے ان کے عیسیٰ میں ان کے پسارے آئے ہیں کتاب ان کے پر آئے گئے کون سے شہ مالا کی آمد آمد ہے کون سے شہ مالا کی آمد آمد ہے اس کی شارے بالا بار مد رامت رامت آ

اس کے پشا سارا نصیب جاپ جھوٹا استا چین سے ہوا نصیب جادو جھوٹا استا چین سے سویا بھوج گرو نے سولانے آئے گا وہ جس کو قبر خبروں سربت آئے گئے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ اس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جس نے خبر دی کسرا فتح ہوگا کسرا فتح ہو گیا فتح ہوگا فتح ہو گیا بیت المقدس فتح ہوگا بیت المقدس فتح ہو گیا عراق تم فتح کرو گے عراق فتح ہو گیا شام تم فتح کرو گے شام فتح ہو گیا یمن تم فتح کرو گے یمن فتح ہو گیا میرے آقا نے جس بات کی خبر دی وہ بات سچ ثابت ہوئی یہ بتانے والے آقا کی آمد آمد ہے سب روشن ہوتا ہے سب روشن خط جو دل گے میرے جملے چھپانے آئے گے جو خطرے دل کھلی جو خطرے دل گے میرے چھپنے چھپانے آئے گے یہ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جسے غیب کی خبر تھی جو جانتے تھے کہ کل خیبر کس کے ہاتھ فتح ہوگا جانتے تھے وہ فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے آئے آئے یہ خبر کیسی تھی کہ خیبر اس کے ہاتھ میں فتح بھی ہوگا اور یہ وہ ذات ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کتنا انتظار ہوگا کل کا صحابہ کرام کو یہ کس کا نام لیا جائے گا کہ جس کے بارے میں زبان رسالت سے یہ سنا کہ وہ یہ وہ شخص ہوں گے کہ جن کے ہاتھ پر اللہ خیبر بھی فتح کرے گا اور یہ وہ شخص ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں اور یہ وہ شخص ہے جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے کیسی بشارت تھی رات گزری ہے اگلی گھڑیاں ہیں گویا کے لبہائے مبارک پر نظریں جمی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے لبوں سے کس خوش نصیب کا نام نکلتا ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں لبائی مبارک کو جمبش ہوتی ہے اور آواز کی آتی ہے علی کہاں ہیں اے میرے علی اے میرے مولا علی آپ پر میری جان قربان آپ پر میری جان قربان کو کتنا بڑا مستع میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا ہے رضی اللہ تعالی علیہ کسی نے عرض کی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے کب بلا لاؤ حاضر ہوتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی اس آنکھ میں جس میں تکلیف تھی اپنا لعاب شفا داخل فرما دیتے تھے اپنا دکھ مبارک اپنا لعاب دہان داخل کرتے ہیں آنکھ کا درد ختم ہو گیا تکلیف بھی دور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہاتھ پر خیبر بھی فتح کر دیا فاتح خیبر میرے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ خیبر یہ قلعہ خیبر کس کے ہاتھ و فتح ہوگا اور وہ تھے میرے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم تو یہ میرے آقا غیب کی خبریں بتانے کے لیے آئے ہیں جو وے گے جسے چاوے چاگے اسے اسے گے جو چاچی گے جسے چا گئے اسے

تصور تو کرے راوی کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کشادہ اور تھی تھی کتنی خوبصورت میرے آقا پیشانی مبارک قدرتی طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی پر ایک نورانی چمک چنانچہ دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ شاید نعت جو بیان کرتے تھے آقا کی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں بیان کرتے ہیں یعنی جب اندھیری رات میں آپ صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کی مقدس پیشانی ظاہر ہوتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جس طرح رات کی تاریکی میں روشن چراغ چمکتے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے اس شاشا رات رم پد ہے مر بابا برکی مر ہبا بدلی بر بابا ہزار سال سونا شمشوسا شوجیا تشن ہزار سال سونا شمشوسا کوش روشن کشکو جانو جھائے ہیں یہ آتش روشک جانو جائے ہے یہ کون سے شرح والا آمد آمد ہے یہ کون سے

کی آہارے آمد ہے سو شاہی وا کی آمد آمد ہے شاہیارا کا آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مت ہے کون شہ بالا کش رامت نامت ہے اس کے شہن شاہ بالا بالامت رامت ہے اس کے والا بال بالت ہے بدلا کون سے چھ بالا بالامد آمد ہے سے ہے بالا کالامد آمد ہے جہن شاہ بالا کال آمد ہے سرکار کی آمد یا رحمت آس پاس